السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 430 سبق نمبر 430 دھیان سے سنیے یہ جو سبق دے رہا ہوں جو جو, جو روایت بیان کر رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے اپنے بیوی بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دینے کا ایک نبوی نسخہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں اپنی جان اپنے بال بچے اور مال کے بارے میں بہت ڈرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح اور شام یہ کلمات کہا کرو پڑھیے میرے ساتھ بسم اللہ دینی و نفسی و والدی و اہلی و مالی ترجمہ میں اپنے دین پر اپنی جان پر اپنی اولاد پر اپنے گھر والوں پر اور اپنے مال پر اللہ کا نام لیتا ہوں اس آدمی نے یہ کلمات کہنے شروع کر دیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہیں جو ڈر لگتا تھا اس کا کیا ہوا وہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے وہ ڈر بالکل جاتا رہا یہ قصہ اور یہ روایت بکھرے موتی جلد چار صفا دو سو دو پر ہے اور اوپر کی کتابوں میں حیات صحابہ جلد تین صفات کی تھری ایٹی نائن پر ہے اب صرف ایک تو ایک بنانے والے بنا لیں اس کا ترجمہ بھی لکھ لیں اور عربی بھی لکھ لیں بسم اللہ اعلیٰ نفسی بسم اللہ اعلیٰ دینی و نفسی و و اہلی و مالی یہ تو عربی کا ہو گیا ترجمہ بھی لکھ لیں روزانہ اسے صبح شام پڑھنے کا اہتمام کیجیے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ گھر کی حفاظت بچوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا اور روزانہ ایک مرتبہ جب بھی گھر سے نکلے یہ دعا کر لیجئے کہ اے اللہ میری بیوی میرے بچے میرے گھر والے میری دکانیں میری فیکٹری میرا دین میر جو بھی چیز تو نے مجھے دی ہے ان سب کو میں تیری حفاظت میں دے کے جاتا ہوں کتابوں میں لکھا ہے جو چیز اللہ کی حفاظت میں دی جاتی ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی اللہ اس کی نگرانی کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان مرد عورت کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی دین کی ایمان کی جو بھی چیز اللہ نے ہمیں دی ہے اللہ تعالیٰ اس سب کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت کرے اور ہمارے دینی معاشرے کی حفاظت کرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سنتوں پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین آمین یہ تہجد کا وقت ہے ہمارے یہاں اور بہت سردی بھی ہو رہی اس وقت یہ دعا دے رہا ہوں اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ دعائیں قبول کرے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ